اکبر اللہ اکبر کیوں وقت کا فرق ہے نا دیکھو نا کسی جگہ تمہارا اب پاکستان میں دو گھنٹے کا فرق ہے یہاں آٹھ ہوں گے تو وہاں دس ہوں گے اچھا اسی طرح کسی ملک میں تمہارا ایک گھنٹے کا فرق ہے کسی ملک میں تمہارا چھ گھنٹے کا فرق ہے کسی ملک میں تمہارا بارہ گھنٹے کا فرق ہے کسی کے ساتھ تمہارا تیرہ گھنٹے کا فرق ہے چودہ گھنٹے کا فرق ہے تو ایک جگہ اگر رات ہو رہی ہے عشاء تو دوسری جگہ صبح ہو رہی ہے ادھر بھی مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر ادھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور آج دنیا کی سائنس جو ہے ایک جدید تحقیق کر رہی ہے وہ جدید تحقیق کیا کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آسمان اور زمین میں جو شکل ہے اس سگل کو ختم کر دیں تو فاصلے سمٹ جائیں گے کیا مانا کہ اگر ایک جگہ دوسری جگہ سے چھ ہزار میل دور ہے اگر یہ سگل ہم ختم کر دیں تو یہ چھ ہزار کا فاصلہ جو ہے وہ ایک منٹ میں طے ہو جائے گا کہ ایک منٹ پہلے آدمی چھ ہزار میل ادھر تھا ایک منٹ میں ادھر آ جائے گا کیوں فاصلہ سمٹ گیا سمجھ آ رہی ہے بات نہیں دیکھو نا جی ابھی مثال کے طور پہ یوں سمجھے کہ یہ چیز اب یہاں سے اگر ہم چلیں گے چلیں گے چلیں گے تو یہاں پر آخر وقت لگے گا نا لیکن اگر اس سکل کو ہم ختم کر دیں جیسے آپ دیکھیں نا اب جوں جوں ہوائی جہاز میں اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن گھٹ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور جو اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے اور آکسیجن کم ہوتا چلا جائے گا اسی لیے آپ اوپر جاتے ہیں تو سکل جو ہے نا زمین کا آپ پتھر پھینکتے ہیں وہ واپس زمین پہ آتا ہے وہ کیا چیز ہے جو اس کو کھینچتی ہے ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں یہ سکل ختم ہو جاتا ہے یہ کشش ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز وہی کھڑی رہے گی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی درود شریف پڑھو تو پھر سمجھ آئے گی اللہ اکبر بھائی دروی شریف پڑھنے میں کیوں بخیل ہو تم بھی محبت سے پڑھو خدا کے بندے اور جن کو تم نجدی کہتے ہو نا کہ مکے والے نجدی وہاں بھی کہتے ہیں جی ہاں کے علماء ہیں توبہ توبہ توبہ تو جی نجدی ہیں وہاں بھی ہیں نبی کو نہیں مانتے تو احناف کے نزدیک اگر نماز میں درود چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور جن کو تم وہاں بھی کہتے ہو ان کے نزدیک اگر نماز میں درود رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی یہ منکریں بس دعا کر اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے بس دعا کیا کرو کسی کو بد دعا نہ کرو کسی کو گالی نہ دو کسی کو برا نہ کہو ایک بات یاد رکھو کوئی پارٹی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے آل حدیث ہے تبلیغ والے ہیں جتنی دین کی جماعتیں ہیں کسی کو بد دعا نہ کرو سب کے لیے دعا کے فیصلے کرو سب چاہتے ہیں کہ محمد مدنی تک پہنچیں فرق اتنا ہے کہ کسی کی گاڑی پٹڑی پہ آ گئی ہے کوئی پٹڑی پہ نہیں آ سکی ہے دعا یہ کرو کہ اللہ سب کو محمد مدنی کی سنت والی پٹڑی پہ چلا دے ورنہ کوئی بندہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں دیکھو جی کوئی بندہ کسی مذہب کا ہے کسی جماعت کا بھی ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے محمد مدنی کا وہ چاہتا ہے مجھے جنت ملے قرآن ملے خدا ملے رسول ملے لیکن گھر میں پیدا ہونے کے بعد جو نظریہ ماں باپ نے سامنے رکھ دیا ہے وہ بےچارا اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں وہ کیا کرے اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کے کعبے میں ہدایت کی دعا کر کہ یا اللہ سب کے ہدایت کے دروازے کھول دے اب سمجھو مسئلہ کہ وہ یہ نئی سینس جو ہے جدید تو حقیق میں لگی ہوئی ہے کہ ایسا حل نکل آئے کہ ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہ ایک منٹ میں طے ہو جائے لیکن ایمان سے کہیں ان کو حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سارے سائنسدان آج آ گئے تو انہوں نے راستہ کہاں سے ڈھونڈا انہوں نے کہا کہ محمد عربی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں سویا ہوا تھا میرے لیے سواری لائی گئی جس کا نام براک ہے حضور پاک نے فرمایا کہ وہ گدا سے بڑی ہے اور بغل سواری جنت کی ہے مجھے اس پہ بٹھایا گیا اور حضور فرماتے ہیں اس سواری کا کمال یہ تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا تو فاصلے مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے یہ سراغ ملا تو کہاں ملا حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سفر پہ نکلتا ہوں اللہ میرا روب جو ہے ایک مہینے کے فاصلے تک پہلے کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور فرمایا اللہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں زمین کو لپیٹ دو تو فاصلہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جب میں مسجد ہک سام پہنچا اور وہاں ایک سخرا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسی جگہ پھر اللہ نے وہ سیڑھی لگوائی جس کے ذریعے مجھے آسمانوں پہ جانا ہے اور وہ سیڑھی کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے لیکن میرے مدری نے جو سیڑھی پہ قدم رکھا پہلا آسمان یہ راز ان کو کہاں سے ملا اب ساری دنیا تحقیق کر کے اس مقام پہ پہنچی ہے وہ کہتے ہیں وہی جگہ جہاں سے محمد کو معراج ہوا ہے وہی ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر اسی جگہ سے سفر کیا جائے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں یہ لاکھ زور لگا لیکن چودہ سو سال پہلے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب میں آسمان دنیا کے قریب پہنچا تو جبریل نے ناک کیا آواز لگائی اندر سے آواز آئی کہ من کون میں نے کہا جبرائیل انہوں نے کہا من ماں کا تیرے ساتھ کون ہے میں نے کہا محمد رسول اللہ انہوں نے کہا حل عیسائی حضور کو دعوت میرا آج پہنچی ہے جبریل نے کہا فرماتی ہے سم فتح علی اس کے بعد آسمانوں کا دروازہ کھلا یہ آسمانوں کے دروازوں کے راز بتلانے والا کون ہے محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن المغیرہ اسی دار ندوہ میں جہاں مشرقین مکہ نے اپنا بڑا دفتر بڑی مجلس قائم کی تھی پچیس سردار بیٹھے غور کر رہے ہیں کہ سارے غور کر کے فیصلہ کرو کہ جب لوگ باہر سے آئیں ان کو کیا بتلائیں محمد عربی کے بارے میں جب نام لو تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے درود نہ پڑھو تو حضور نے فرمایا بکیل ہیں اور درود اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں دروف میں سبوں میں مینوں میں مکے میں کوئی وظیفہ نہ آئے صرف درود پڑتا رہے کلمہ پڑھتا رہے درود پڑھتا رہے اور میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجے گا اللہ اس کے سارے ہم غم مٹا دیں گے کہتے نا جی بڑی پریشانی ہے درود پڑھو کہتے جی آج کل میں میں مصیبتوں گھر گیا ہوں مصیبتوں سے کون نکالے گا خدا بند کریم لیکن درود کی برکت کے ساتھ اللہ پاک جلد رحمت فرما دیتے ہیں سارے کٹھے بیٹھے ہیں کافر کھڑا ہوا اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہیں کاہن کہتے تھے جو غاروں میں رہتے تھے ان کے بڑے بڑے جوگی جو تھے نا جی اور وہ خبریں دیتے تھے ادھر ادھر کی غیب کی وہ کاہن کہلاتے تھے مرید نے کہا خبردار انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں محمد عربی کا کیا تعلق ہے کہانت سے کاہن جھوٹے ہوتے ہیں کبھی سچی خبریں کبھی جھوٹی خبریں لیکن محمد مدنی نے تو کبھی غلط بات ہی نہیں کی ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد مدنی شاعر ہیں اس نے کہا کیسے جھوٹ بولتے ہو محمد مدنی کی زبان سے تو کبھی شعر نہیں نکلا ہے کہا دو جاؤ تم یہاں ندوا میں میں جاتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فیصلہ کر کے آتا ہوں حضور حرم میں بیٹھے ہیں ولید آ گیا ملا سلام کیا حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو ولید کہنے لگا حضور میں ہربانی کریں آج سونے سردار اکٹھے ہیں اور یاد رکھے کوئی آپ کا چچا ہے کوئی آپ کا قریبی رشتے دار ہے مکے کے سارے سردار ہیں مہربانی کریں آپ ہمارے ہماری مخالفت نہ کریں ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں آپ ہمیں پاگل نہ کہیں ہمیں غلط نہ کہیں آپ مہربانی کر کے کوئی نرمی اختیار کریں حضور بیٹھے رہے سنتے رہے اور جب ولید نے بات ختم کی حضور نے نے بنا تم بات ختم کر لی کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا اچھا میں بھی کہتا ہوں وہ بھی تو سنو نا تم نے جو کہا میں نے سن لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور کھڑے ہوئے بنا حامی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب وقابل التوب حضور پاک قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس میں پہنچے کہ وہ گناہ بھی بخشنے والا توبہ بھی قبول کرنے والا لیکن سخت عذاب بھی دینے والا بھائی کھڑا ہو گیا کہتا ہے حضور بس کریں کے گھر گیا گیا والے پہنچے پوچھا ولید کیا ہو ہے کہتا خدا کی قسم محمد جو کلام پڑھتا ہے وہ جادو بھی نہیں ہے وہ کہانت بھی نہیں ہے خدا کی قسم وہ اللہ کا کلام ہے جب حضور نے پڑھا میں نے سمجھا کہ ابھی عذاب مجھ پہ اتر پڑے گا میں ڈر کے وہاں کے واپس آ گیا سب سے پہلی چیز کیا ہے کتاب اللہ اللہ نے نبی بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما دے یا اللہ حضور کا عشق نصیب فرما دے یا حضور کی محبت میں زندگی گزرے موت آئے اور مدینے کا دفن ملے تاکہ قیامت والے دن تیرے مدنی کے جھنڈے کے نیچے جا سکے تو اللہ کے نبی جب دعوت لے کے آئے سب سے پہلی چیز جو دلیل نبوت ہے جو دلیل رسالت ہے جو دلیل صداقت ہے جو حضور کے دعوے پہ گواہ ہے حضور کے فرمان کی تائید ہے وہ کیا ہے کتاب اللہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اب وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ کے سوال بھی رہ جائیں گے جی کہ اگر حرم شریف میں سوتے ہوئے کسی بندے کو احتلام یعنی ناپاک ہو جائے بس نکل جائے حرم سے جا کے غسل کر لو بس کو گناہ گار نہیں ہوتا اس کے بس میں نہیں ہے یہ بات حضور کے زمانے میں صحاب صفا جو ہے وہ بھی تو مسجد میں سوتے تھے غریب کہاں جاتے تھے لیکن جن کو اللہ نے گھر دیا ہے جگہ دی ہے ادب کے خلاف ہے کہ مسجد میں سوئیں جو لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور پندرہ دن سے زیادہ مکے میں قیام کی نیت ہے وہ مقیم ہو جائیں گے کہتا ہے جی کہ دس دن حجہ کو جب ہم کنکریاں مار لیں گے قربانی کر لیں گے احرام کھول دیں گے طواف زیارت جو ہے وہ کپڑے پہن کے کریں گے یاد رکھو احرام ہمارا کہاں کھل جائے گا مینا میں کپڑے ہم پہن لیں گے طواف زیارت ہم اپنے کپڑوں میں کریں گے کوئی رمل بھی نہیں ہوگا اور کندھا بھی نہیں نکالنا ہوگا چونکہ احرام ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں جو لوگ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے سب سے پہلے تو دعا کرو کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ایک بات یاد رکھو بریلوی ہو یا کوئی ہو اگر وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے قبروں پہ سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایک عورت نے میڈیکل سے دوائی لے لی لیکن پھر بھی حیض آ گیا یاد رکھو اگر حیض اپنے ان دنوں میں آیا ہے جن دنوں میں اس عورت کو ہمیشہ آتا تھا تو وہ حید ہے اگر ان دنوں کے علاوہ خون آیا ہے تو وہ بیماری ہے سمجھ آ گئی یہ بات ایک دوسری بات یاد رکھے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے دس دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا دس دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو وہ غسل کر لے نماز پڑھے سب کچھ کرے وہ حید نہیں ہے میں جہاز پہ آیا ہوں مصری جہاز سے احرام باندھ کے آیا میں نے طواف تو کر لیا سبا مروانی کیا احرام کھول دیا سر مڈا دیا تو ایک بکری دم ادا کریں ہم دو بھائی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے ہم نے طواف کیا سفو مروا دوڑے بعد میں ایک دوسرے کا سر ہم نے موڈا ہے بالکل جائز ہے کوئی بنا نہیں سمجھ آ گئی بات اپنا سر اگر خود موڈ لے تب بھی جائز ہے ایک دوسرے کا سر موڈ لیں تب بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ احکام سارے پورے ہو جائیں یعنی طواف دونوں کر چکے ہوں صفا مروا بھی دونوں کر چکے ہوں اگر ایک نے نہیں کی ہے تو پھر دم پڑ جائے گی ہندوستان میں بعض مسجدوں میں لوگ فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے سلا تو سلام پڑھتے ہیں میرے بھائی اگر یہ دین ہوتا جس محبوب خدا نے ہمیں ناک میں پانی دینا سکھلا دیا ہے مسا کرنا سکھلا دیا ہے تو جمعہ کے بعد سلا تو سلام بھی ضرور سکھلا دیتے اس لیے یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ بدعت ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں جی ہم جو کفن کے اوپر چادر ڈالتے ہیں میت کے اس پہ کلمہ شریف یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی یہ چادر اگر تم رام چندر مر جائے اس پہ ڈال دو تو بخشا جائے گا ہاں جی نہ کوئی گرو سنگھ مر جائے اس پہ ہم چادر کل میں سارے لکھ کے ڈال دیں یاد رکھو اصل کلمہ وہ ہے جو دل میں ہے یہ چادریں ڈالنا جو ہے اور حضور پاک نے صحابہ نے نہیں ڈالی یہ بدعات ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں اصل دعا کرو کہ مرنے کے وقت زبان پہ کلمہ ہو کہتے ہیں جی جو تقریریں آپ کرتے ہیں اس کی کیسٹیں جو ہیں ہمیں کہاں ملیں گی میں نے تو میرا بھائی زندگی میں الحمدللہ کبھی کیسٹ نہ بنایا ہے نہ بیچا ہے البتہ باہر حال یہ لڑکے جو ٹیپ کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں باہر بازار دکانیں والے بھی بیچتے رہتے ہیں منع بھی ہم کسی کو نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ گندی فلمیں اور گانے سنتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی سنیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ بازاروں میں بھی اچھا قاسم بدات بہت بہت سلام بڑی مہربانی آپ مجھے ملے انشاءاللہ کہتا ہے جی کہ میں نے سن انیس سو چورانوے میں حج کیا تھا زیادہ زیارت میں نے کیا تھا لیکن سفا مروا نہیں دوڑا تھا ممکن ہے کہ آپ حج پہ جانے سے پہلے دوڑ کے گئے ہوں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے اگر پہلے بھی نہیں دوڑے بعد میں بھی نہیں دوڑے اب آپ مکے میں آ گئے ہیں تو علاج یہ ہے ایک نفلی طواف کر کے اسی سبا مروا کو قضا کر کے دوڑ لیں اگر نہیں دوڑے گا یہاں نہیں ہے تو پھر ایک بکری بطور دم دینی ہوگی حد حرم میں جا نمازوں پر جو مکے مدینے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں ایسی جا نمازیں نہ لیں تو اچھا ہے کہ دل تصویروں میں اٹک جاتا ہے اللہ کی نماز یاد نہیں رہتی ایسی جا نماز لیا کریں جو صاف ہو تاکہ توجہ جو ہے آدمی کی ادھر ادھر مبزول نہ ہو جائے اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو شہد کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اگر اس ایک دعا کے بجائے اور دعا مانگے جتنی دعائیں حدیث میں ہیں ساری مانگتے رہے کوئی منع نہیں لیکن اردو میں نہ مانگے ایک آدمی کراچی سے حج کا احرام باندھ کے چلا مکہ پہنچ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیا حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کے حج ادا کیا ٹھیک ہے تمت تو ہو گیا کوئی بات نہیں ہاں اگر اس کی نیت وہاں سے صرف حج کا اعلان تھا تو باقی ائمہ کے نزدیک تو اس میں کوئی دم نہیں ہے نیت بدلنے سے احناف کے نزدیک اس کو نیت پوری کرنی چاہیے تھی بدل دی ہے تو دم ادا کرے گا اگر کافروں کے ملک میں جو مسلمان فوجی ہیں اگر مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ ہو تو ان کو اسلام کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے وہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے لیکن کلمے پڑھنے والا کبھی کلمے پڑھنے والے کے خلاف نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ بندوق اٹھا سکتا ہے میں جوان آدمی ہوں اور داڑھی رکھنا چاہتا ہوں اللہ نصیب کرے تو داڑھی کو اگر میں رنگ دوں کالا نہ دیں باقی جو مرضی آئے رنگ دیں جائز ہے سمجھ آ گئی خالص سیاہ نہ ہو اور قتم کا رنگ ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے یعنی مہندی اور نیل کے پتے اگر وہ رنگ مل جائے یا مثلاً سرخ ہے یا بنی ہے یا براؤن ہے ڈارک براؤن ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے بس میں فوت ہو گئے والد پہلے فوت ہو گئے انہوں نے حج نہیں کیا تھا میں نے والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حج کروں گا اب والد کا کروں یا والدہ کا ویسے حق تو سب سے زیادہ والدہ کا ہے والدہ کے بعد والد کا حق ہے پہلے والدہ سے وعدہ کیا اب حق بھی اس کا ہے والدہ کا حج کرو میرے والد بیمار ہیں وہ حج نہیں کر سکتے میں ان کی اجازت سے حج بدل بالکل کر سکتے ہو ضرور کرو اللہ تمہیں بھی دس حجوں کا اجر دیں گے زمزم کے کنویں پر نفلے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے حضور نے زمزم پیا ہے اور دعا مانگی ہے نفلیں نہیں پڑھی اگر ہر زمزم میں ہم جائیں جو ٹوٹیاں بنی ہوئی ہیں پانی پی لے اور بہتر ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے پیے اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں مستحب ہے افضل ہے رمضان میں میں عمرے کے لیے آیا ہوں اگر رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کا حجی افراد ہوگا تمتو نہیں ہوگا تمتو ان کا ہے جو لوگ اب آ رہے ہیں حج کے مہینوں میں ایک عورت نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا تھا حید آ گیا تو وہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھے خوشبو استعمال نہ کرے ناخن نہ کاٹے بال نہ کاٹے خامد کے ساتھ بے تکلو باتیں نہ کرے جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کر دے ٹھیک ہو گیا اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا لیکن ٹک لگوائے تو دم پڑ گئی حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے لوگ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں ہدیے کے طور پہ اگر وہ خوشی سے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اچھی بات ہے کہ بھائی سفر پہ جا رہا ہے اس کی مدد ہو جائے خود کشی کرنے والا جو ہے حدیث کے روح سے حرام موت ہے لیکن اللہ اس کا گناہ بخش سکتے ہیں اس لیے کہ صرف گناہ شرک نہیں بخشا جائے گا باقی سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں کی حالت میں میں نماز پڑھ رہا تھا میرے سر پہ کپڑا آ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا مدینہ منورہ سے واپسی پر طواف کیا لیکن صفا کی حلق کرنے سے پہلے میں نے کپڑے پہنے لیکن اس کے فوراً بعد اگر حلق کرا لی تو بچ گئے اور اگر حلق نہیں کرائی اور کپڑے پہنے ہوئے پورا دن گزر گیا ہے تو دم پڑ گئی معلم نے مینا سے ہمیں بطور جدہ ایئرپورٹ کے لیے وہیں تیرہ دن حج کو مینا سے سیدھا جدے لے جائیں گے پھر آپ کو تیرہ کی کنکریاں بھی مارنی ہوں گی اور وہ صبح کی نماز پڑھ کے بھی آپ مار سکتے ہیں اگر ہم نے سات دن حجا کو مدینے منورہ سے احرام باندھ کے حج کا سیدھے ملا چلے جائیں بالکل جائز ہے کوئی منع نہیں آپ مکے آئیں یا ملا جائیں ایک بات ہے مکہ بھی حرم ہے اور میرا بھی حرم ہے بھائی ہوٹل والے میں ڈبل شفٹ لگاتے ہیں نا دو آدمیوں سے پیسے لیں گے نا ٹھہرنے کے ابھی آپ کو ٹھہرائیں گے آپ سے پیسہ لے لیا آپ کو بھیج دیں گے مدینہ دوسری پارٹی کو ٹھہرا دیں گے آپ جب سات کو آئیں گے تو سیدھا مینا اور تیرہ کو سیدھا جیتا تو دوسرا تو دو گروپوں سے پیسے لے لیے نا تو ٹھیک ہے مہنگے ہوتے ہیں ہوٹل وہ پیسے کیسے پورے کریں بیچارے مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ ہنفی ہے تو نہ پڑا کرے اور شافی ہے تو پڑا کرے باقی لڑانا میرا کام نہیں ہے حج کے ایام میں اور احرام کی حالت میں ہم لوگ میاں بیوی نہیں مل سکتے لیکن اگر احرام نہ ہو تو مکے مدینے میں میاں بیوی مل سکتے ہیں تو مکے والے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں یہ بغیر ملے ہوئے ہوئے ہیں عجیب تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین